وہ چاہتے ہیں ماں تم جو تمہیں مشقت میں ڈال دے قد بادت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکا بغض من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اور جو چھپایا ان کے سینوں نے اکبر وہ زیادہ بڑا ہے قد بینا لکم تاکہ بیان کی واسطے تمہارے اپنی آیتیں تھے ان کن اگر تم عقل رکھتے ہو ہا انتم اولائے کیا تم وہی ہو تو محبت کرتے ہو تم ان سے ولا يُحِبُّونَكُمْ اور وہ نہیں محبت کرتے تم سے قوت منون بل اور ایمان لائے ہو تم ساتھ ساری کتابوں کے وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں تم سے قالو کہتے ہیں عام ایمان لائے ہم وَإِذَا خلو اور جب وہ علاد ہوتے ہیں عزو علیکم کم کاٹتے ہیں اوپر تمہارے انگلیاں من منلغیزے غصے سے کول کہہ دیجئے موتو بغیظکم مرو تم ساتھ اپنے غصے کے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو ان تم سسکم حسنتن اگر پہنچے تم کو اچھائی تسوہم بری لگتی ہے ان کو وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے تم کو برائی یفرحو بیا خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر صبر کرو تم اور تقوی اختیار کرو تم لا يَذُرُّكُمْ نہ تکلیف دے گی تم کو قید ہم تدبیر ان کی شعا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون ساتھ ان کاموں کے جو وہ کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے یا ایوہ الذین لا بے بطانہ اصل میں کہا جاتا ہے کپڑے کے اندر والا استر کپڑے کے اندر جو استر لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیتانا جو بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے یہاں مراد ہے بیتانا دلی دوست گہرا دوست اپنا راز دان ایمان والوں کو اللہ نے نصیحت کی ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے من دون کم مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کفار کو اپنا رازدان مت بناؤ لا تتخذو بطانتا من کم یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا کہ تمہارے لیے کسی کافر کو چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مرزائی ہے چاہے وہ رافضی ہے جو بھی ہے ان کو اپنا رازدان مت بناؤ یہ جائز نہیں رازدان بنانے سے ممانعات کی آگے اللہ تعالیٰ نے دس وجہ بیان فرمائی ان دس وجہ کی وجہ ان ان دس وجہ کے لیے تم کافروں کو اپنا دوست دلی دوست اپنا رازدان مت بناؤ ان دس خرابیوں میں سے پہلی خرابی لا یا لو نکم خبالا نہیں کمی کریں گے تمہاری خرابی کے اندر کافر کافر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القفر کل ملت الواحدہ کفر سارے کا سارا ایک دین ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے چاہے وہ مجوسی ہے جو بھی کافر ہے القفر کل ملت الواحدہ اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لا یا لو نقم خبالہ نہیں کمی کریں گے تمہاری خرابی میں یہ تو پہلی وجہ بیان فرمائی کہ کافر کو اپنا دوست دلی دوست کہ جس کے ساتھ تم اپنے دل کی باتیں کرو اپنے دل کے راز اس تک پہنچاؤ یہ تمہارے لیے جائز نہیں کیونکہ وہ تمہاری خرابی کے اندر تمہاری بربادی کے اندر کوئی کمی نہ کریں گے دوسری وجہ بیان فرمائی و تم وہ چاہتے ہیں ما تم جو تمہیں مشقت میں ڈال دے کافر ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے اندر ہی مبتلا رہیں مسلمان کبھی راحت و آرام سے وقت نہ گزارے بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی مشقت کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کی مثالیں جو احادیث کے اندر صحابہ کرام سے منقول ہیں یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مجوسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بارہا تکلیف پہنچائی اور کئی مرتبہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی پھر ایک یہودی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تو وہ گندگی آپ کے جسم مبارک میں ڈال دیتی تھی یہ ودو تم ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا گوارا نہیں کر سکتا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ تو اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے پھر یہودیوں نے ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا پھر یہودی عورت نے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر کے دیا یہ کیا ہے ودو معنے تم وہ کافر چاہتے ہیں وہ چیز معنی تم جو تمہیں مشقت میں ڈال دے ہر وقت تمہیں مشقت میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تیسری وجہ قد بادت البغضاء من افواہم تحقیق ظاہر ہو چکا بغض من افواہم ان کے منہوں سے غیر ارادی طور پر غیر اختیاری طور پر ان کے منہوں سے کفار و منافقین کے منہوں سے ایسی باتیں نکل جاتی تھیں کہ جن باتوں سے مسلمانوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف ان کا بوز واضح ہو جاتا تھا ان کا بوز واضح ہو جاتا تھا اس کی ایک مثال ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خمار گدے پہ سوار ہو کر کے عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین کے پاس گئے عبداللہ بن ابئی منافق تھا اس نے کہا اکیران اس گدے کو میرے قریب سے دور ہٹا دے اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی روحانی اذیت پہنچے کہ آپ گدے پر سوار ہو کر کے وہاں پہنچے ایک صحابی نے جب یہ سنا تو صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم اس گدے کی بو تیرے بدن کی بدبو سے ہزار درجے بہتر ہے صحابہ کرام تھے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی عظمت تھی محبت تھی قریب تھا کہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑ جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ جو کہتا ہے کہنے دو چھوڑ دو چھوڑو اس کو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد تھا اور کفار بجائے محمد کے مزمم کہا کرتے تھے بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کس طریقے پر اللہ تعالی نے ان کافروں کی شرارت کو مجھ سے دور کیا آنا محمد میں تو محمد ہوں لیکن یہ کافر مجھے کہا کرتے تھے مزمم معذ اللہ مزمم کا لفظی معنی آتا ہے مزمت کیا ہوا برائی کیا ہوا میں تو محمد ہوں کافر مجھے کہتے ہیں مزمم لیکن اللہ نے ان کی اس شرارت کو اپنے قدر سے دور کر دیا بادات پھر ایک غزوے کے موقع پر عبداللہ بن ابئی اپنے دو سو ساتھیوں کو لے کر کے راستے سے واپس آ گیا کہ جی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی بات منوانا چاہتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ماننا نہیں چاہتا تھا قاد بادات البغضاء من افواہہم غیر ارادی طور پر بغض اور عداوت ان کے منہوں سے نکل چکی ہے تو فیس و اکبر جو چھپایا ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے زبان سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان سے تو بہت ظاہر ہو رہا ہے لیکن جو کچھ ان کافروں کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف وہ تو اکبر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کہ وہ تو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کون کون سی وہ سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دنیا سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے ان کے دلوں کے اندر تو یہ بات پوشیدہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ منافقوں نے مشرقین کو بار بار پیغام بھیجا کہ تم حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے صلح جو ہوئی تھی اس میں مشرقین کچھ عرصے تک تو اپنے وعدے پہ قائم رہے لیکن بعد میں اپنے وعدے کو توڑ دیا اپنے وعدے کو توڑ دیا اور توڑا کیوں کہ یہودیوں نے مشرقین کو ورغلایا کہا کہ جی تم حملہ کر کے آؤ ہم تمہیں ہتھیار بھی دیں گے ہم تمہیں آدمی بھی دیں گے ان مسلمانوں کو ختم کر دو تاکہ مدینہ ان سے پاک ہو جائے وہ اکبر قد بین لکم الیات تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے اپنی آئے تھے ان کن تم تاقلون اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تم عقل مند ہو تو ہم نے تمہیں سراہتن روک دیا کہ کافر کو دلی دوست مت بناؤ کافر کو اپنا رازدان مت بناؤ اس سے فوکہ نے ایک مسئلہ خرچ کیا فوکہ کہتے ہیں کسی مسلمان حاکم کے لیے یہ جائز نہیں تمام فوکہ کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر ذمی کو کافر کی قسمیں ہیں دو ایک ہے کافر حربی جو دار الحرب کے اندر رہتا ہے کافروں کے ملک میں رہتا ہے ایک ہے کافر ذمی جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے جس طرح پاکستان میں رہتے ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ذمی کسی مسلمان حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ذمی کافر کو اپنا مشیر بنائے اپنا منشی بنائے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کیوں اس واسطے کر کے کہ جب مسلمان حاکم نے کافر کو اپنا مشیر بنایا کافر کو اپنا منشی بنایا تو ظاہر ہے کہ بہت سارے راز اس منشی کے پاس چلے جائیں گے اور وہ مذہبی رواداری مذہبی رواداری کو اختیار کر کے وہ سارے کے سارے راز کافروں تک پہنچا دے گا کافروں تک پہنچا دے گا اس لیے مسلمان حاکم کے لیے یہ جائز نہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مسلمان حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو اپنا منشی بنائے کافر کو اپنا مشیر بنائے کیونکہ کافر کے پاس جو راز بھی پہنچے گا وہ کافر فوراً وہ راز اپنے کافر بھائیوں تک پہنچائے گا بہت سارے جنگی راز بھی ہوں گے ملکی اور قومی راز بھی ہوں گے یہ سارے راز کافروں تک پہنچ جائیں گے اس لیے کافر کو کافر کو اپنا منشی بنانا اور کافر کو اپنا مشیر بنانا یہ جائز نہیں ہے اور پھر اس موجودہ دور کے اندر دیکھ لو کہ مسلمانوں نے جو کافروں کو اپنا مشیر بنایا اپنا منشی بنایا تو کافروں نے سارے کے سارے راز کافروں تک پہنچا دیے سارے راز کافروں تک پہنچا دیے اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا اور اسی وہ شیخ سادی کہتے ہیں نا جو در بستہ باشد نہ داند کسے دروازہ بند ہو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ گھر کے اندر کیا ہے لیکن جب دروازہ کھل گیا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ موجود ہے آپ اس موجودہ دور کے اندر پھر فوکا یہ کہتے ہیں کہ کافرہ عورت کے ساتھ مسلمان کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس واسطے کر کے کہ جب بھی کافرہ کسی مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو وہ حامد کی رعایت نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنے مذہب کی رعایت کرے گی حامد کی رعایت نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنے مذہب کی رعایت کرے گی اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دور سے پہلے ایک مغل بادشاہ تھا اس کی بیوی تھی شیعہ اس کی بیوی تھی شیعہ اور اس نے ہی ہندوستان کے اندر یہ رافضیت کو شیعوں کو اس عورت کی وجہ سے ہندوستان کے اندر یہ سارا عروج حاصل ہوا اب ایران سے شیعے منگوائے اور مناظرے کروائے بڑے مناظرے ہوئے ایک عالم آئے ایک عالم آئے اور مناظرہ شروع ہوا مناظرہ شروع ہوا کیونکہ اس عورت نے جتنی بھی اندر کی باتیں تھیں وہ ساری ان شیعوں کو بتا دی تھی مناظرہ جو شروع ہوا اب وہ شیعہ بڑا تیز تیز ترار تھا عالم بھی سمجھدار تھے انہوں نے کہا حق کے سلیم چشتی چم گوئی حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کیونکہ یہ جہانگیر کے بعد وہ پیر تھے اس کو تو پتہ نہیں تھا شیعہ کو اس نے بری بری باتیں کی گالیاں دی بادشاہ نے کہا کہ فی الفور اس کی زبان گدی سے کھینچ کے نکال دو اس عورت نے بڑا شور مچایا سب کچھ کیا لیکن بادشاہ کو یہاں اپنا مذہب اور اپنے پیر کی عزت زیادہ قابل قدر نظر آئی اس نے اس شیر کو قتل کروا دیا یعنی کافر کے ساتھ نکاح کرنے میں خرابیاں یہ ہیں کہ گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سارے کے سارے راز وہ کافروں تک پہنچا دے گی وہ عورت اور مسلمانوں نے جو یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح کیے چاہے وہ مصریوں نے کیے یا عربوں نے کیے آپ یہ جتنے بھی اندر کے راز تھے ان یہودی عورتوں نے یہودیوں تک پہنچائے مسلمانوں کی بات تو کچھ بھی باقی نہ رہا آپ وہ کہا تو استمباد کرتے ہیں اس آیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھا اور اس آئے سے استمباد کر کے انہوں نے فرمایا کہ کافر کو مشیر بنانا کافر کو منشی بنانا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح کافرہ عورت کو نکاح میں لانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے راز چھپا کر کے کافروں تک پہنچا دیں گے ہاں ام تم اولائے کیا تم وہی ہو تو ہبو نہ ہو محبت کرتے ہو تم ان سے ایمان والو تم تو ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر منافقت نہیں ہے اور وہ نہیں محبت کرتے تمہارے ساتھ اس میں اصل میں زجر ہے جڑت ہے کچھ صحابہ پر انصار میں سے انصار کے کچھ لوگ تھے کہ جن کا یہودیوں کے ساتھ دوستی کا بڑا گہرا تعلق تھا اسلام سے پہلے جب اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا انہوں نے اس دوستی والے رشتے کو قائم رکھا جب دوستی والے رشتے کو قائم رکھا تو بعض اوقات کچھ جنگی راز ان یہودیوں کے سامنے آ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اب وہ یہودی فوراً وہاں سے نکلتے مشرقین مکہ تک بات پہنچاتے یہودیوں کے جو دوسرے قبیلے تھے ان تک وہ بات پہنچاتے اللہ نے فرمایا ایمان والو تو ہبو نہ ہوں تم تو ان سے دوستی کرتے ہو محبت کرتے ہو لیکن ولا وہ تمہارے ساتھ محبت تو نہیں کرتے وہ تو اپنے مذہب کے ساتھ محبت کرتے ہیں تمہارے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے وہ تو مینون دل کتاب ایک تم ساری کتابوں کو تو رات کو تم مانتے ہو انجیل کو تم مانتے ہو زبور کو تم مانتے ہو باقی انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان سارے صحیفوں کو تم مانتے ہو تو مینون بال کتاب کلی لیکن یہودی تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے عیسائی انجیل کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے پھر وہ دونوں مل کر کے دونوں مل کر کے قرآن تعلیمات کو بے اثر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس لیے ایمان والو ان کافروں کے ساتھ دوستی والا تعلق قائم مت کرو ویزا لکو اور جب وہ ملتے ہیں تم سے کالو کہتے آمنا ایمان لائے ظاہری طور پر دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ زبان سے تو کہہ دیتے آمنا ایمان لائے ویزا خلو جب وہ علادہ ہوتے ہیں عزو علیکم الانامل انامل جمع ہے ان میلا تو ان کی جس کے معنی آتے انگلیاں ہوتے ہیں عزو علیکم الانامل کاٹتے ہیں اوپر تمہارے انگلیاں من الغیز غصے سے کہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے اپنے ہی غصے کے اندر دیوانے جب ہو جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے کہ اتنا غصے ہوا اتنا غصے ہوا کہ انگلیاں کھانے لگا یہود و نصارہ یا مشرقین اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے اتنے غصے ہوتے اتنے غصے ہوتے کہ انگلیاں بھی کھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ایمان والو جب ان کافروں کو تمہارے ساتھ اتنی دشمنی ہے اتنی دشمنی ہے تو پھر تم ان کے ساتھ محبت والا دوستی والا رشتہ کیوں قائم کرتے ہو میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے مرو تم ساتھ اپنے غصے کے تم مرتے ہو تو مرو لیکن نہ تم اسلام کو مٹا سکے ہو نہ تم اسلام کو مٹا سکتے ہو اور نہ تم اسلام کو مٹا سکو گے کیوں اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اپنے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا واللہ اللہ کا من الناس اور میرے پیارے پیغمبر یہ کافر آپ کو کچھ بھی نہ تکلیف پہنچا سکیں گے اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے واللہ ہو کا من الناس ان اللہ علیم بذات صدور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو وہ تو دل کے حالات سے واقف ہے دل کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ جانتا ہے کہ ان کافروں کی خباست کا یہ حال ہے ان تم سس کو اگر پہنچے تم کو اچھائی تسو ہم بری لگتی ہے ہم کو اگر کہیں تمہیں مالی غنیمت مل جائے فتح مل جائے تسو ان کو بڑا غم ہوتا ہے تو ہو مسلمانوں کو اتنی فتح کیوں حاصل ہوئی مسلمانوں کو یہ نفع کیوں حاصل ہوا تو تُصِبْكُمْ کم اور اگر پہنچے تم کو برائی یفرحو بہا خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے کہ جی چلو مسلمانوں کو تکلیف تو پہنچی یعنی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونے والا کافر تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونے والا مسلمان کبھی نہیں ہوگا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لی ما یحب لنفسه تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر اپنے لیے وہ اچھائی پسند کرتا ہے تو مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھائی پسند کرے آگے اللہ نے قانون بتلا دیا دو دو اصول بتلا دیے دو اصول بتلا دیے ان تصبرو و ان تصبرو ایمان والوں اگر کفار کی تکلیف پر تم صبر کرو گے جلد بازی نہیں چھلانگیں نہیں لگانی تصبرو صبر کرو گے وہ جو کچھ کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ کافر مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں پر میں ان تصبروں اگر تم صبر کرو پکے رہو اسلام کے اوپر پکے رہو اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر تب دوسری چیز تکوا اختیار کرو تم کہ جہاد کے اندر بھی صبر کرو جہاد کے اندر بھی اختیار کرو وہاں بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے لا یزرکم کیدہم تو شیعان تکلیف دے گی تم کو ان کی تدبیر شیان کچھ بھی شیان تنویر تکلیف کی شعین قلیلن یہ صبر کرنا تمہارا کام تقوا اختیار کرنا تمہارا کام اور کفار کے مکر و فریب سے تمہیں بچانا یہ اللہ کا کام ہوگا صبر کرنا تقوی اختیار کرنا تمہارا کام کفار کے مکر و فریب سے بچانا یہ اللہ کا کام ہوگا ان اللہ بما یعملون محیط اللہ ان ان کاموں کے جو وہ کر رہے ہیں کافر جو اعمال بھی کریں اللہ ان کو گھیرنے والا ہے اللہ کے علم محیط سے ان کا کوئی عمل باہر نہیں ہے اس لیے تم صبر بھی کرو تقوی بھی اختیار کرو لیکن کافروں کی دوستی سے ہر حال میں تمہیں اجتناب کرنا ہوگا اللہ سے الحمد للہ اللهم يسر لنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا تقبل منا صلی اللہ تعالی صا تعالاف